السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر فور فائیو تھری سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی عصر کی نماز کی ہم چار رکاتے جو پڑھتے ہیں تو سن لیجئے نماز اثر کی چار رکاتے سب سے پہلے حضرت یونو صلی السلام نے ادا فرمائی جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالی کو پکارا جس کو اللہ تعالی نے اس طرح نقل فرمایا ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین ترجمہ چنانچہ انہوں نے ہمیں اندھیریوں میں پکارا اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تو ہم نے ان کی دعا یعنی انس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی اسی طرح ہم ایمانداروں کو ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر چار رکعت نماز ادا کی اور چار رکعتیں اس لیے ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چار اندھیریوں سے نجات عطا فرمائی تھی نمبر ایک مچھلی کے پیٹ کی اندھیری سے نمبر دو پانی کی اندھیری سے نمبر تین بادل کی اندھیری سے نمبر چار رات کی تاریخی سے رات کی اندھیری سے ان چار تاریخیوں سے نجات کے شکرانے میں کے وقت حضرت یونس صلی السلام نے چار رکعت نماز ادا فرمائی اللہ تعالیٰ کو یہ چار رکعت اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرمایا یہ بھی بکھرے موتی جلد پانچ صفحہ پندرہ پر اور عنایا کے اندر موجود ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آج جو ہے ایک کام کر لیجئے جنت کے اندر محل تیار کر لیجئے دس بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے پڑھتے ہی جنت میں بنگلہ بن جائے گا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ ایسا ایمان عطا فرمائے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور ایس اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان دے ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک نصیحت بھی سن لیجئے ایک نص... نیکی کرنے والا کرانے والا بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے حقدار ہوتے ہیں پھر سے سن لیجئے نیکی کرنے والا کرانے والا بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے حقدار ہوتے ہیں یا واٹس اپ پر سبق بھیجو گے کسی کو پڑھا دو گے دس مرتبہ سر اخلاص تو اللہ آپ کو بھی ثواب دے گا اس کو بھی ثواب دے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین